السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے اچھلتے کودتے روتے منہ بسورتے چمکتے دمکتے اچھے اچھے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں کون سے کام یعنی کہ نماز اور قرآن اور اگر کسی بڑے نے کچھ کہا ہے تو وہ والا کام اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ نے کر لی اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی آپ نے اچھی طرح صاف ستھری کر لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو کہانی ہم سن رہے ہیں اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھا دیجئے اور اسے ہمارے دل میں اتار دیجئے آمین کل ہم نے سنی تھی سورت کہف کی دوسری کہانی یعنی کہ دو ایسے دوستوں کی جن میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے اور ایک کے پاس نہیں تھے اور پھر کیا ہوا تھا کہ وہ جو دو باغ تھے وہ اچھی طرح برباد ہو گئے تھے مگر وہ جو آدمی تھا جس کے وہ باغ تھے اس نے شور نہیں مچایا اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کہا اللہ تعالیٰ میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دیجئے آئندہ میں آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا اور اس کہانی کے ساتھ رمضان پہنچ رہا ہے اختتام کو یعنی کہ کچھ جگہوں پہ کل عید ہوگی اور کہیں پرسوں عید ہوگی اور ہو سکتا ہے کہیں ترسوں عید ہو قرآنی کہانی کا یہ سلسلہ یعنی کہ سولواں سپارہ اور سورہ کہف کی باقی کہانیاں ہم انشاءاللہ دوبارہ سننا شروع کریں گے عید کے بعد آج ہم کریں گے کچھ اور باتیں ایسی باتیں جو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ بتا دیں اور ہم ایک ایسے بچے کی کہانی سنیں گے جو پتہ نہیں بھلکڑ تھا یا بے وقوف تھا آپ سن کے فیصلہ کیجیے گا کہ وہ بھلکڑ تھا یا بے وقوف تھا اسے بات سمجھ نہیں آتی تھی سنتے ہیں قاسم ایک بہت ہی پیارا نیک فرما بردار بچہ تھا ہو سکتا ہے آپ میں سے ہی کوئی ہو آپ بھی تو اتنے ہی اچھے بچے ہیں سب اسی لیے مجھے اچھے لگتے ہیں وہ ہمیشہ بڑوں کی بات مانتا تھا اچھے طریقے سے پڑھائی کرتا تھا نمازیں بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا قرآن بھی پڑھتا تھا اور سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا بہت ہی پیارا بچہ تھا ایک بار ان کے اسکول میں اعلان ہوا کہ یہاں پہ ایک ریس کا انتظام کیا جا رہا ہے اور جو وہ ریس جیتے گا اسے بھلا کیا انعام ملے گا اسے وہ انعام ملے گا جو وہ کہے گا کتنے مزے کی بات ہے اگر ہمیں ایسا انعام مل جائے جو بھی ہم خواہش کریں قاسم یہ بات سن کے بہت خوش ہوا اور اس نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی اسکول کے پرنسپل نے ریس کے تیاری کا وقت دیا تھا ایک ماہ کا اور انہوں نے کہا تھا کہ سب لوگ اچھی طرح تیاری کر کے آئیں کیونکہ جس دن ریس ہوگی اسی دن انعام بھی مل جائے گا اب قاسم روز صبح اٹھتا اچھی طرح دوڑتا محنت کرتا پھر اچھا کھانا کھاتا اچھی پڑھائی بھی کرتا کیونکہ اس ریس میں کچھ سوال بھی ہونے تھے کوئز بھی ہونا تھا ساتھ میں اور پھر اس کے بعد شام کو پھر دوڑتا صبح شام ایک مہینہ وہ روزانہ مشق کرتا رہا اور سب لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ قاسم ہی یہ ریس جیت جائے گا اسکول والوں نے ریس جیتنے کی ایک اور بھی شرط رکھی تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ جو بھی اس ریس میں حصہ لینا چاہتا ہے ایک مہینہ وہ ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے کسی کا دل دکھے اور اگر کوئی اس کو بڑا کوئی بات کہے گا تو وہ بات بھی مانے گا جس کو مدد کی ضرورت ہوگی وہ مدد بھی کرے گا اپنے بڑوں کا احترام بھی کرے گا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اور سب سے اچھے اخلاق سے پیش آئے گا قاسم اچھی طرح دل لگا کے یہ کام کر رہا تھا اور کسی اس کے دوست تھے جو اس ریس میں حصہ لے رہے تھے مگر کبھی کسی کو غصہ آ جاتا تھا کبھی کسی کی لڑائی ہو جاتی تھی کبھی کوئی کسی بڑے کی بات ماننا بھول جاتا تھا اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی تھیں اور جو ان کے استاد صاحب تھے وہ ہمیشہ انہوں نے اپنی ایک نوٹ بک بنائی ہوئی تھی جس کے اندر وہ سارا ریکارڈ لکھتے جا رہے تھے اور سب کو ہی ایسا لگ رہا تھا کہ صرف قاسم ہی ایسا ہے جو یہ ریس جیت سکتا ہے اور آخر کار آ پہنچا وہ دن جس کی سب پورے ایک ماہ سے تیاری کر رہے تھے یعنی کہ دوڑ کا دن ریس کا دن اس دن سارے بچے خوب اچھے تیار ہو کے آئے اور ایک قطار میں کھڑے ہو گئے استاد صاحب نے سیٹی بجائی اور سارے بچوں نے دوڑنا شروع کیا سارے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور کبھی ایک بچہ آگے ہوتا کبھی پیچھے ہوتا مگر آخر میں سب سے آگے پہنچا قاسم جس کی سب لوگوں کو توقع تھی سب لوگوں نے قاسم قاسم کے نعرے لگا لگا کے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا اور قاسم اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی اس نے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈریس بس جتا جی جتا دیجیے گا سارے لوگ قاسم کے ارد گرد جمع ہو گئے اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور خوشیاں منانے لگے اتنے میں آئے پرنسپل صاحب جنہوں نے انعام کا اعلان کرنا تھا اور انعام دینا تھا قاسم نے سوچ رکھا تھا اس نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی پوری کہ میں یہ یہ یہ اور یہ انعام میں لوں گا انشاءاللہ مگر پھر نہ جانے کیا ہوا پرنسپل صاحب جب سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ قاسم آئے اور ان کے سامنے اپنی لسٹ پیش کرے کہ اسے انعام میں کیا چاہیے قاسم کو اچانک بڑی بھوک لگنا شروع ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ میں ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں نے مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور میں میں نے میں نے کچھ جھولے بھی لینے کا دل چاہ رہا ہے میں میں نے بازار جانا ہے سارے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ قاسم تھوڑی سی دیر ہے تم نے اتنی محنت کی ہے اور تمہاری لسٹ بھی تیار ہے تم یہ پرنسپل صاحب کو دے دو پھر تم جہاں مرضی چلے جانا مگر قاسم اپنی ضد پر اڑ گیا اور وہ کہنے لگا نہیں مجھے بھوک بھی لگی ہے مجھے جھولے بھی لینے ہیں میں نے ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہے اس نے اتنی ضد کی اتنی ضد کی کہ چاروں ناچار اس کے امی ابو بھی اسے وہاں سے لے کر چلے گئے اور وہ جو انعام جو پرنسپل صاحب نے اس کے لیے رکھے ہوئے تھے اور وہ جو لسٹ اس نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی وہ ایسے ہی بیکار رکھی رہ گئی اور سارے لوگوں نے بڑا ہی افسوس کیا اب نہ جانے قاسم کو ایسا کیا ہوا تھا شاید وہ بھول گیا تھا کہ اس کو منہ مانگا انعام ملنا ہے یا وہ اتنا بیوقوف تھا کہ اسے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اگر میں ابھی یہ لسٹ پرنسپل صاحب کو نہیں دوں گا اور ابھی میں انعام نہیں لوں گا تو اس کے بعد مجھے یہ انعام نہیں ملے گا یہ تو ابھی ہی وقت ہے لینے کا کیسی بات ہے نا آپ لوگوں کو بھی افسوس ہوا ہوگا اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش قاسم کی جگہ میں ہوتا یا قاسم کی جگہ میں ہوتی تو میں نے تو وہ ریس کرنے سے پہلے ہی لسٹ پرنسپل صاحب کو پکڑا دینی تھی کہ مجھے یہ یہ یہ انعام چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایسا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ اور وہ انعام ایسا ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے بھلا کب ہوگا ایسا ایسا ہوگا کچھ لوگوں کے ہاں آج کچھ لوگوں کے ہاں کل اور شاید کچھ لوگوں کے ہاں پرسوں یعنی کہ چاند رات وہ والی رات جو عید الفطر سے پچھلی والی رات ہوتی ہے جب روزہ کھول کے ہم سب لوگ چھتوں کی طرف دوڑتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے کسی کو باریک سا چاند نظر آ جاتا ہے کسی کو نہیں آتا اور کچھ لوگ ٹی وی میں ہی اعلان سن کے خوش ہو جاتے ہیں اب اسی چاند رات کی تیاری کی چند باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ باتیں بتائی ہیں اور چاند رات کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کو لیلت الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات کہا جاتا ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر حساب کے دیتا ہے یعنی کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہی چلا جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ایک کے بدلے دس یا دس کے بدلے ستر یا ایک کے بدلے ستر بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے نا کوئی ہمارے سے مانگنے آتا ہے اور ہم اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے مٹھی بھر کے اس کو دے دیتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ ہم نے اپنی مٹھی میں کتنے پیسے اسے دیے ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی کا بھی بغیر حساب کے اجر دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جب صبح عید طلوع ہوتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے فرشتوں کو پوری دنیا میں بھیج دیتے ہیں اور وہ فرشتے راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں ایسی آواز سے وہ آواز سوائے جن اور انسانوں کے ہر کسی کو سنائی دیتی ہے ہم نہیں سن سکتے اور جن نہیں سن سکتے وہ کہتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کرم میں چلو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے اور پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے معبود اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اور اجرت پوری پوری عطا کر دی جائے یعنی کہ ایک مہینہ ایک مسلمان مزدوری کرتا ہے صبح سیری ہوتی ہے پھر نمازیں ہوتی ہیں پھر قرآن ہوتا ہے پھر افطاری اور پھر تراوی اور پھر تہجد اور پھر نوافل پورا مہینہ مزدوری ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مزدور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے فرشتے کہتے ہیں اس کو پوری مزدوری انعام کے ساتھ دینی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے انہیں رمضان کے روزوں اور اعمال کے بدلے میں اپنی رضا یعنی کہ اپنی خوشی اور مغفرت عطا فرما دی میں ان سب لوگوں سے خوش ہوں جو بھی کوئی انہوں نے غلطیاں کی ہیں میں سب معاف کرتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میری عزت و جلال کی قسم آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا اگر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا خوبصورت سا گھر ہو اللہ تعالیٰ دے دیں گے اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ بھی عطا کر دوں گا ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سی گاڑی مل جائے ہمیں اچھے کپڑے مل جائیں جوتے مل جائیں ہمیں اچھے دوست مل جائیں ہم پڑھائی میں فسٹ آ جائیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تمہاری لسٹ ہوگی چاہے وہ دنیا کی چاہے آخرت کی میں تمہیں دے دوں گا اور پھر میرے عز و جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوانہ کروں گا یعنی کہ اللہ تعالی ہمیشہ عزت سے رکھیں گے کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے لوٹ جاؤ مغفرت اور بخشش کے ساتھ معافی کے ساتھ میں تم سے راضی ہو گیا میں تم سے خوش ہو گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ عید کے دن اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اس سے فرشتے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں ہمارے ہاں بھی عید ہوتی ہے اور فرشتوں کے ہاں بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے نا تو فرشتے بھی اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں مگر یہ سب کس کو ملتا ہے اسے ملتا ہے جو لیلت الجائزہ یعنی کہ انعام والی رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہیں کھانا کھانے یا جھولوں پہ نہیں چلا جاتا قاسم کی طرح کیونکہ جب ہم کچھ لیتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ہونا چاہیے نا تو اگر ہم کہیں چلے جائیں اور ہمیں کوئی تحفہ دینے والا آئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے چلا جائے نہ دروازہ کھلے گا نہ ہمیں تحفہ ملے گا اس لیے کوشش کیجئے کہ جہاں جہاں بھی لت الجائزہ ہے انعام والی رات ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہوں پریزنٹ ہوں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں ان کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوں الحمد للہ کہہ رہے ہوں ہو سکتا ہے ہم نفل بھی پڑھیں جو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی پڑھیے اور کوشش بازار تو ویسے ہی بند ہوں گے مگر پھر بھی ایسا نہیں کہ کوئی گیم کھیلنے لگ جائے اور کوئی اپنے عید کے کپڑے ہی استری کرتا رہ جائے اور فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کے واپس چلے جائیں کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور کہانی کے ساتھ عید کی کہانی ایسی کہانی جو ہم سب کے گھروں کی ہوگی افراتفری کی کہانی آج کے لیے اتنا ہی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ